حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو دور چلے جاتے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین سو چھتیس